وقال في موضع آخر وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد لقاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استعدنه رجل فقال ائذنوا له بئس أخو الأشيرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم گشتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے غیبت کی تباہ کاریاں اور اس کے نقصانات کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور خطبے کے اخیر میں میں نے بات کہی تھی کہ انشاءاللہ اللہ آئندہ جمعہ کچھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں غیبت جائز ہے ان حالات کا تذکرہ آج کے اس خطب جمعہ میں انشاءاللہ میں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو غیبتوں سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین پر نبی کی شریعت اور سنت پر قائم اور دائم رکھے عام رب العالمین اہل علم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں چھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں غیبت کو جائز قرار دیا ہے اور یہ وہ حالات ہیں جو ضروری ضرورت کی بنیاد پر مظلوم کی مدد کرنے کے لیے شریعت کی حفاظت میں یا اس طریقے سے جو اسلام کے اصول اور ضابطے ہیں ان کی روشنی میں چھ ایسے حالات ہیں جن حالات میں لیبت کرنا جائز قرار دیا گیا اسی کے تعلق سے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور ایک حدیث مختصر طور پر اور وہ جو حالات ہیں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مظلوم ہے اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو بادشاہ کے پاس یا قاضی کے پاس یا وہ شخص جو اس ظالم کے ظلم کو روکنے پر قادر ہے اور اسے اختیار حاصل ہے اس کے پاس جا کر کے مظلوم انسان شکایت کر سکتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے میرے مال پر قبضہ کر لیا میری زمین پر قبضہ کر لیا ناجائز یا میرے میری جائیداد پر قبضہ کر لیا میں مظلوم ہوں میرے اوپر ظلم کیا گیا مجھے میرا حق آپ دلوائیے مجھے میرا حق نہیں مل رہا ہے تو ایسے آدمی کے لیے غیبت کرنا جائز ہے یعنی اس نے ظالم کی غیبت کی اور ظالم کی برائی کو جا کر کے اس نے بادشاہ کے پاس یا قاضی کے پاس یا جو انسان انصاف دلانے پر قادر ہے اس کے پاس جا کر کے اس نے شکایت کی تو اسی صورت میں غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے اللہ رب کے ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم کو اجازت ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے کہ اپنی آواز کو ان لوگوں کے سامنے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں اور ظلم کو روکنے والے ہیں یا ان کے پاس اقتدار ہے ان کے پاس اختیار ہے پاور ہے وہ بادشاہ ہیں حاکم ہیں قاضی ہیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے انسان اگر کسی پر ظلم ہوا ہے وہ جا کر کے ان کو بتا سکتا ہے وہ کام اللہ سمی علیمہ اور اللہ ابامن سننے والا اور جاننے والا ہے لہذا یہ کرنا اسلام کے اندر جائز ہے تو پہلی حالت یہ ہے کہ مظلوم جا کر کے ظالم کی جو ظلم ہے اس کا اس ظلم کو ان لوگوں کے سامنے جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں جن کو اختیار حاصل ہے ان کے سامنے بیان کر سکتا ہے ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میرے پڑوسی نے میرے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے تو ہمارے نبی نے کہا کہ ایسا کرو تو اپنا پورا سامان لے کر کے راستے میں آ کر کے بیٹھ جاؤ انہوں نے اپنا پورا سامان نکال لیا راستے میں بیٹھ گئے جو بھی آدمی گزرتا تھا پوچھتا تھا کہ بھائی کیا بات ہے کیا ماجرا ہے تو کہتے کہ بھائی میرے پڑوسی نے میرے اوپر ظلم کیا مجھے ایزا اور تکلیف پہنچائی ہے سب سے یہ بات کہتا جو بھی گزرتا سب ان کے اوپر لانت کرتے کہ اس پر لانت ہو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے تمہیں ایزا پہنچائی ہے تمہیں پریشان کیا ہے وہ آدمی تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیجئے آپ اپنا سامان اپنے گھر کے اندر لے کر کے چلیے اب ہماری طرف سے آپ کے اوپر کوئی ظلم اور کوئی تعدی نہیں ہوگی یہ داؤد کی روایت ہے تو آپ نے باقاعدہ اسے انہیں اجازت دی اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے پڑوسی کے ظلم کے بارے میں بات کی اور کہا کہ میرا پڑوسی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے مجھے ایزا اور تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ آدمی جو انصاف دلانے پر قادر ہو ہر کس و ناقص کے سامنے بیان کرنا نہیں جائز ہوگا اس آدمی کے سامنے یا ان لوگوں کے سامنے جو آپ کو عدل و انصاف دلانے پر قادر ہوں اس کے ظلم کو روک سکیں اس آدمی کے پاس جا کر کے انسان اس کو بیان کر سکتا یہ پہلی حالت ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی منکر ہو رہا ہو کوئی کھلے عام برائی ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں جو اس منکر کو اس برائی کو زائل کرنے پر ختم کرنے پر قادر ہے اس آدمی کے سامنے جا کر کے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے اس سے مدد لی جا سکتی ہے جو آدمی اس منکر کو دور کرنے پر قادر ہو اس کے پاس اختیار ہو اس کے پاس پاور ہو گورنمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے یا حکومت کے لوگ ہوں جیسے مثال کے طور پر کسی کیمپ کے اندر شراب بکتی ہے اب وہ شراب بک رہی ہے لوگ خرید رہے ہیں اب آدمی جا کر کے شکایت کر سکتا ہے جو ذمہ دار لوگ ہیں کہ بھئی فلاں کمپنی کے اندر فلاں کیمپ کے اندر شراب بنائی جاتی ہے اور شراب بیچی جاتی ہے اب جا کر کے آپ ان کے سامنے بات کر سکتے اس منکر کو دور کرنے کے لیے یا اس طریقے سے اور کوئی غلط کام ہوتا ہے اور کوئی غلط شریعت کی روشنی میں غلط کام ہوتا ہے تو اس غلط کام کو انسانوں لوگوں کے سامنے جو اس کو ظاہر کرنے پر ختم کرنے پر قادر ہوں آدمی ان کے سامنے جا کر کے اس کو بیان کر سکتا ہے ہر انسان کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے کہ انسان کمزور ہے آپ بتائیں گے فلاں کے اندر شراب ملتی ہے ایک آدمی کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اسے نہیں معلوم ہے کہ شراب کہاں ملتی ہے آپ نے اس کو راستہ بتا دیا راستہ دکھا دیا کہ فلاں جگہ شراب بنتی ہے بکتی ہے جا کر کے اب اس کو راستہ معلوم ہو گیا تو آدمی جا کر کے وہاں پر شراب پی سکتا ہے خرید سکتا ہے اس لیے ہر کسی آدمی کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے کس کے سامنے جائز ہے جو پولیس ہے مان لیجیے قاضی ہیں یا حکومت کی طرف سے جن کو پاور ملا ہوا ہے اس کو ختم کرنے پر چھاپہ مارنے پر اور اس طریقے اس کو رکوانے پر ایسے آدمی کے پاس جا کر کے آپ شکایت کر سکتے ہیں یہاں سعودی عرب کے اندر حید العبر بالمعروف فنعل منکر ہے آپ جا کر کے وہاں شکایت کر سکتے ہیں کہ فلاں کیمپ کے اندر یہ چیز ہو رہی ہے اور فرضی کام ہو رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہے غلط کام کر رہے ہیں شراب بیچ رہے ہیں یا اس طریقے سے فرضی پاسپورٹ بنایا جا رہا ہے فرضی اقامہ بنایا جا رہا ہے فرضی ڈاکومنٹس بنائے جا رہے ہیں باقاعدہ پورا عملہ ہے پوری ٹیم ہے فلاں جگہ چھپ کر کے لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ جا کر کے ایسے لوگوں کو جو ان تمام چیزوں کو دور کرنے پر قادر ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں دوسرے آدمی سے کہنا غلط ہوگا دوسرے آدمی سے کہنے پر منکر کو برائی کو فروغ دینا ہے برائی کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے راستہ دکھانا ہے ایک آدمی نہیں معلوم اسے کہاں من کر کہاں شراب پی جا رہی ہے آپ بتا دیں گے اسے راستہ معلوم ہو جائے گا جا کے شراب پینا شروع کر دے گا اس لیے ہر کسورا کے سامنے بیان کرنا حرام ہے جو ذمہ دار ہیں انہیں کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ تقوا اور تقوا پر ایک دوسرے کا تعاون کرو مدد کرو تعاون نوجوان اور برائی اور جاتی پر کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو وہ تق اللہ اللہ ان شدید العقاب اور اللہ رب العالمین سے ڈرو اللہ رب سخت عقاب والا ہے سخت سزا دینے والا ہے کریمہ میں نیکی پر تعاون کرنے کا حکم دیا گیا نیکی کرنا ہے برائی کو روکنے کے لیے جا کر کے جو ذمہ دار ہیں ان سے کہنا یہ نیکی پر تعاون کرنا ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے تیسری چیز یہ کہ فتویٰ طلب کرنے کے لیے کسی مفتی کے پاس جانا اور مفتی کے پاس جا کر کے کہنا کہ فلاں آدمی نے میرا حق لے لیا فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے شوہر کہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ بیوی میرا بات نہیں میری بات نہیں مانتی یا بیوی جا کر کے اور شوہر کے بارے میں کہے یا اس طریقے سے جس کا بھی جس پر ظلم ہو یا جس کو حق نہ مل رہا ہو اور وہ فتویٰ اس کے تعلق سے پوچھنا چاہتا ہے تو مفتی کے پاس جا کر کے بیان کر سکتا ہے لیکن اس میں بھی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ بہتر یہ ایک انسان نام نہ لے یہ کہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر ایسا ہو رہا اس کو کیا کرنا چاہیے کسی کی بیوی اگر اس کا حق ادا نہیں کر رہی ہو یا اس کی بات نہ مان رہی تو شوہر کو کیا کرنا چاہیے یا بیوی جا کر کے کہے کسی کا شوہر ایسا ہو جو اس کی بات نہ مان رہا اس کو حق نہ دیتا ہو اسے خرچ نہ دیتا ہو تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیا اسلام کا حکم ہے نام لیے بغیر اگر اس طریقے سے پوچھے تو علماء نے کہا کہ اور زیادہ بہتر ہے لیکن ایسی صورت میں نام بھی لیا جا سکتا ہے مستفتی جو فتویٰ طلب کرنے والا ہے وہ نام لے سکتا ہے کہ میرے اوپر ایسا ہو رہا ہے میرا حق نہیں مل رہا ہے تو اسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے چوتھی چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ کسی کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے اس آدمی کے شر کو بیان کرنا یہ بھی جائز اور درست ہے کسی آدمی کا شر بہت پھیلا ہوا ہے لوگ اس کے شر سے اس کے ظلم اور زیادتی سے لوگ پریشان ہیں تو اس کے شر کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ہمیشہ اس سے بچنا وہ آدمی غلط ہے وہ آدمی دھوکے باز ہے وہ آدمی اس طریقے سے ہے تو کوئی اگر آدمی ایسا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں کو مسلمانوں کو نصیحت کرنا یہ شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے اس آدمی کا نام لے کر کے بتایا جائے کہ فلاں آدمی کے فندے سے بچنا فلاں آدمی ایسا ہے اور ظالم ہے یا فلاں آدمی ایسا ہے طریقے سے انسان کہہ سکتا ہے اسی میں سے جو راوی ہیں اور جو حدیثوں کے روایت کرنے والے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان پر باقاعدہ جرح کی جاتی ہے اور جرح و تعدیل کا باقاعدہ ایک فن ہے دین اسلام کے اندر اور یہ اسمت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ باقاعدہ بیان کیا گیا کہ فلاں راوی سے روایت نہیں لینا ہے فلاں راوی جھوٹا ہے فلاں راوی کداب ہے فلاں راوی فاسق ہے فلاں گنہ گار ہے فسق کرتا ہے فلاں راوی کھلے عام گناہوں کو کرتا ہے آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر باقاعدہ جر و تعدیل کا ایک فن ہے ایک علم ہے یہ اس کے لیے بڑے بڑے علماء اللہ نے پیدا کیے حدیث اور شریعت کی حفاظت کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ روات پر جرے کیا ہے ان پر نقد کیا بتایا کہ اس آدمی سے بچنا یہ جھوٹا راوی ہے کیونکہ دین کا معاملہ ہے جب دنیا کے اندر جھوٹی شہادت قبول نہیں کی جاتی ہے جھوٹے آدمی کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے تو دین کے اندر بھی کسی جھوٹے راوی کی روایت نہیں قبول کی جائے گی اس لیے علماء نے باقاعدہ تنبیہ کی ہے اور لوگوں کو بتایا کہ فلاں راوی جھوٹا ہے فلاں راوی کذاب ہے اور فلاں راوی حدیثیں گڑتا ہے فلاں راوی جھوٹ بولتا ہے فلاں راوی ضعیف ہے فلاں راوی ایسا ویسا ہے آپ دیکھیں کہ پوری کتابیں پڑی پڑھی پڑی ہیں اور اس میں رواج کے تعلق سے جرح کی گئی ہے اسی لیے کی گئی ہے تاکہ لوگ ان کی روایت کو نہ لیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے حدیث کی حفاظت کے لیے یہ سارے اصول قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائے گئے تاکہ شریعت محفوظ رہے اور ہمارے دین اسلام کے اندر کسی جھوٹے کی روایت قبول نہ کی جائے اور کسی جھوٹے کی روایت پر عمل نہ ہو اس لیے علماء جرح تعدیل نے محدثین نے باقاعدہ ایسے اصول بنائے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں تو کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس آدمی کا نام لے کر کے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں ایسے کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے شادی کرنا ہے معاملہ کرنا ہے تجارت کرنا ہے بے و شرا کرنا ہے کاروبار کرنا ہے کوئی آدمی آپ سے مشورہ لیتا ہے میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کرنا چاہتا ہوں اس بیٹے کے بارے میں اس آدمی کے بارے میں اس خاندان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ جو جانتے ہیں آپ کے لیے بیان کرنا ضروری ہے کیوں خاندان اچھا ہے بیٹا اچھا ہے لڑکا اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے اس موقع پر چھپانا جائز نہیں ہے اللہ کے و محتمن مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے اور امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سچی ہے اسے لوگوں کے کے سامنے سامنے اس, بیان کر دیتا ہے جو اسے مشورہ لے رہا ایسا نہیں کہ وہ جانے کہ بھائی وہ آدمی غلط ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے وہ آدمی جھوٹا ہے وہ آدمی فسق و فضور کرنے والا شرابی ہے منشیات کا جو ہے عادی ہے یا شرک کرنے والا قبروں کا پجاری ہے اور اس طریقے سے وہ بدعت اور شرک کے اندر وہ پورا خاندان ڈوبا ہوا ایک آدمی کو نہیں معلوم تو جسے مشورہ طلب کیا جا رہا اس کے لیے بتانا ضروری ہے یہ اس کے لیے بتانا ضروری ہے کہ کیسا آدمی ہے یہ اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ چھپا لیں گے تو آپ نے امانت کے اندر خیانت کیا ہے آپ نے گناہ کا کام کیا ہے ایسی صورت میں غیبت نہیں ہوتا یہ لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے ضروری ہے اور سب سے بڑا شر شرک ہے میرے بھائیوں اگر کوئی شرک کرنے والا ہے بدعت اور خرابات کرنے والا قبر پرست اور مزار پرست ہے اور بدعتیں کرنے والا ہے وہ ایسی صورت میں اس کے شر اور اس کے اور اس کے شرک اور بدعت کو بتانا آدمی کے لیے ضروری ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی جا کر کے بھی شرک اور مزار والی بن جائے اور غیر اللہ کی بات کرنا شروع کر دے یہ بتانا ضروری ہے یہ اس کے شر سے کیونکہ شرک سے بڑا کوئی شر نہیں ہے ایسے شادی بیاہ کے تعلق سے بھی کوئی انسان غلط کام کرتا ہے منشیات وغیرہ کا عادی ہے شراب نوش ہے یا اس طریقے سے خاندان صحیح نہیں ہے غلط قسم کے لوگ ہیں سعودی کاروبار ہے سب حرام کاروبار ہے اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے لیکن آپ اگر نہیں بتاتے تو آپ گنگار ہوں گے ایسی صورت بتانا آپ کے لیے ضروری ہے چاہے آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو انسان کو عدل کی بات کرنی چاہیے انصاف کی بات کرنی چاہیے چاہے اپنے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو چاہے انسان کے اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو انسان کو عدل انصاف سے کام لینا چاہیے لہذا یہ شر سے بچانے کے لیے ایسی صورت میں یہ قیمت نہیں کہلاتا بلکہ شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے بعض حالات کے اندر ضروری یہ بتانا آپ کے لیے اگر آپ نہیں بتائیں گے آپ گنہگار ہوں گے اور پھر بعد میں آپ شرمندہ بھی ہوں گے اگر آپ نے چھپا لیا ساری باتیں اور بعد میں اس آدمی کو معلوم پڑا اور یقینی بات ہے کہ بعد میں اس لوگوں کو معلوم پڑ جاتا ہے آپ شرمندہ ہو جائیں گے اور آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں کہ آپ حق کو چھپا لیتے ہیں عدل انصاف سے حق کی بات نہیں کرتے اور اس طریقے سے آدمی کی نظر میں انسان کا وزن کم ہو جاتا ہے تو اسی صورت میں شریعت میں باقاعدہ اس کی اجازت موجود ہے کہ کسی کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتا دینا ضروری ہے کہ آدمی کا معاملہ کیسا ہے اس کا دین کیسا ہے یا اس کا کاروبار کیا ہے وہ کیسا انسان ہے کس سے اس کے تعلقات ہیں ان تمام چیزوں کو بتا دینا انسان کے لیے ضروری ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بندہ کیسا ہے رضی اللہ تعالیٰ رہا اور انہوں نے کہا کہ مجھے کئی لوگوں کی طرف سے رشتے آئے ہیں نام لیا باقاعدہ ایک ابو جہم ہیں ایک معاویہ ہیں اور ایک اسامہ بن زید ہیں ہمارے نبی نے فرمایا جہاں تک معاویہ کی بات رضی اللہ عنہ ہو وہ فقیر ہیں تندرست ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے اور جہاں تک ابو جہم کی بات ہے تو ڈنڈا ہمیشہ ان کے کندھے پر رہتا ہے یعنی وہ بہت زیادہ سخت قسم کے آدمی ہیں ہمارے بھی نے کہا کہ وہ سامہ زید سے تم شادی کر لو ہمارے بھی نے بتایا ان کو کھول کر کے کس کے اندر کیا خامی ہے کس کے اندر کیا عائب ہے آپ نے کھل کر کے ان کو بتا دیا اور کہا جا کر کے فلاں سے اسامہ بن زید سے آپ شادی کر لیجئے اس طریقے سے ہند رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے سر کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگے کہ ابو سفیان ہمارے جو شوہر ہیں بہت بخیل آدمی ہیں بہت بخیل آدمی مکھی چوس آدمی ہیں اور یہ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے شہی کا لفظ حدیث کے اندر بہت بخیل آدمی اور مجھے جتنا چاہیے نفقہ اتنا مجھے نہیں دیتے ہیں تو کیا میں ان کے مال میں سے بغیر علم کے لے سکتی ہوں ان کو بتائے بغیر کیا ان کے مال میں سے میں کچھ لے سکتی ہوں جو میرے لیے میری بچوں کے لیے کافی ہو تمہارے بھی بنائے خود معروف ما یکفی کی وہ یکفی بنی جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو بھلائی کے ساتھ ان کے مال میں سے لے لو یعنی بتانا ضروری نہیں ہے تمہیں شوہر کو کہ میں تمہارے مال سے لے لوں بیوی کا حق ہے اور شوہر کے اوپر کہ اس کا خرچہ دے اس کی اولاد کا خرچہ دے اولاد اس کی ہے اس کے نان کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے شوہر ہوتا ہے کسی کا اور کسی کی ماں نہیں ہوتی ہے اس لیے اور شوہر کی ذمہ داری ہے تمہارے بھی نے کہا کہ تم ان کو شوہر کو بتائے بغیر جتنا تمہیں چاہیے اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے تم اسے لے سکتے ہو تو حدیثوں کے اندر باقاعدہ اس بات کی دلیل موجود ہے کہ انسان جا کر کے لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتوں کو بیان کر سکتا ہے اور اس میں جو صحیح بات ہو اس وہ انسان کو اس کو مشورہ دینا چاہیے پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعلانیہ طور پر فسق و فجور کا کام کرتا ہو یا اعلانیہ طور پر بدعت کا انتخاب کرتا ہو بدعت کی اور شرک کی لوگوں کی طرف دعوت دیتا ہو ایسے آدمی کے نام کے ساتھ ذکر کرنا شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی ذات موجود ہے کوئی آدمی ہے جس کا شر و فساد دنیا کے اندر واضح ہے یا اس کی بدعت اور خرافات لوگوں کے سامنے واضح ہے لوگوں کو بدعت اور شرک کی طرف بلاتا ہے ایسے آدمی کے شر سے لوگوں کو تمبی کرنا ضروری ہے کیونکہ اسلام کی حفاظت سب سے اولا اور مقدم ہے توحید کی حفاظت سب سے اولا اور مقدم ہے لہذا کر کوئی ایسا آدمی ہے جو کھلے عام شرک اور بدعت کی مدار پرستی قبر پرستی اور بدعات اور خرافات کی طرف دعوت دیتا ہے ایسے آدمی کا نام لے کر کے لوگوں کو تمبی کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی آدمی اس کے دھوکے میں نہ آئے کوئی دھوکے میں اس کے اندر نہ آئے کہ بھائی آدمی جو ہے لوگوں کو بلا رہا اپنی طرف شرک اور بدعات کی طرف لوگوں کو نہیں معلوم ہے لہذا ایسے آدمی کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ لوگ اس کے شرک سے بچ سکیں اور بدعات اور خرافات سے بچ سکیں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سر کے پاس تشریف لایا ایک آدمی بھی نے آنے سے پہلے کیا کہا بے شاخ الشیرہ یہ اپنے خاندان کا بہت برا انسان ہے برا انسان ہے قبیلے کا پھر اس کے بعد اس نے اجازت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں آنے کی اجازت دی دی تو آپ نے باقاعدہ اس آدمی کے بارے میں بتایا لوگوں کو تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں اس کے ظلم اور تعدی سے لوگ بچیں اس لیے ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ برا انسان ہے یہ اپنے قبیلے کا اور اپنے خاندان کا برا انسان ہے یہ اس طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے بارے میں فرمایا فردایا کہ یہ جو فلاں فلاں آدمی ہیں انہیں اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے اور اس حدیث کی بخاری کی حدیث ہے لیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے روات میں سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو آدمی تھے منافقین میں سے تھے تو آپ نے باقاعدہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تاکہ اس کے نفاق سے اس کے ظلم دونوں کے ظلم سے لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا شر عام ہے اور جو بدعت اور خرافات کی طرف لوگوں کو بلانے اور دعوت دینے والا ہے اس آدمی کے شر سے بچانا لوگوں کو تنبیہ کرنا ضروری ہے علماء کے اوپر جو علماء حق ہیں علماء ربانین ہے کہ باقاعدہ اس آدمی کے شر سے لوگوں کو بچائیں ایسے جو جماعتیں ہیں جو جماعتیں شرک اور بدعت اور خرافات کے اندر ملوث ہیں ان جماعتوں سے تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ عوام الناس کے پاس علم نہیں ہوتا ان کے پاس گہرائی نہیں ہوتی انہیں نہیں معلوم ہوتا کون جماعت صحیح کون جماعت صحیح نہیں ہے کس جماعت کے اندر خیر ہے یا کون جماعت توحید ہند بلانے والی ہے اور کے اندر کیا اور کس کے اندر کیا شرک ہے کیا بدعت خرافات ہے آج بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا لہذا جہاں افراد کے بارے میں بتانا ضروری ہے وہی جماعتوں کے بارے میں بتانا ضروری ہے تاکہ اس جماعت کے شر سے اور اس کے فتنا فساد سے پوری مت محفوظ رہے یہ اسلام کا یہ اسلام کے کا بڑا حق ہے میرے بھائیوں دین اور توحید اور سنت کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی گئی ایسی چھٹائی وہ ہے کسی آدمی کی تعریف کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جیسے کوئی آدمی نابینا ہے مان لیجیے اور وہ آدمی کو لوگ نہیں جانتے اسی وقت جانتے ہیں یا شریک انسان لنگڑا ہے مان لیجئے اس کے چلنے میں لنگڑاپن ہے لوگ اس کو اسی سے نام سے جانتے ہیں تو ایسی صورت میں تعریف کے لیے اگر تنقید مقصود ہو اگر اس کی توہین مقصود ہو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا ایسا کرنا حرام قرار دیا علماء نے صرف پہچان کے لیے بس کہ آپ پہچان جائیں کہ فلاں آدمی کون ہے یہ جیسے ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو کسی آدمی کا کوئی پہچان خاص ہے آپ اس پہچان کے ذریعے سے اس کو بتا سکتے ہیں جیسے شروعات کے اندر آتا ہے آمش کہا جاتا ہے یا اس طریقے سے آرج اور اسم اور احول یہ سب القاب ہیں آرج کے معنی لنگڑا آمش کے معنی جن کی آنکھ کے اندر کچھ عائب ہو کمی ہو یا اس طریقے سے اسم کہتے ہیں جو بہرے ہوں ان کو اسم کہا جاتا ہے احول کے معنی جن کی آنکھ کے اندر جو ہے ڈھیگا پن ہو اور آنکھ ایک جگہ نہ رکتی ہو اس کو احول کہا جاتا ہے شریعت کے اندر یہ زبان کے اندر تو ایک آدمی ہے یہ اس کے مان لیجیے کہ کچھ لوگ ہیں ان کا ایک ہی نام ہے تو آدمی کی پہچان کے لیے آدمی کی پہچان کے لیے یہ صفت انسان بیان کر سکتا ہے صرف پہچان کے لیے اگر مقصد توہین کرنا ہے اگر مقصد عید نکالنا ہے تنقید کرنا تو یہ حرام ایسا کرنا اس بات کو نوٹ کر لیجئے میری اس بات کو اگر توہین کے طور پر کہا جا رہا ہے اس آدمی کے عیب کے طور پر کہا جا رہا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے مقصد انسان کا یہ ہونا چاہے پہچان وہ آدمی نہیں پہچان پا رہا ہے پانچ آدمی سب کا عبداللہ نام ہے سب کا محمد نام ہے سب کا ایک ہی نام ہے پہچان کیسے ہوگی ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں ایک ہی عمر کے لوگ ہیں اور ایک ہی علاقے اور ایک ہی شہر کے رہنے والے ہیں اب پہچان چاہیے کچھ تو اس میں اگر کوئی پہچان ہے کسی آدمی کے تعلق سے تو آدمی ان کو کہہ سکتا ہے بھائی عبداللہ جن کا قد لمبا ہے یا عبداللہ جن کا چھوٹا ہے یا عبداللہ جن کے آنکھ کے اندر تھوڑا سا کچھ ہے مسئلہ ہاں ہاں میں سمجھ گیا وہ عبداللہ یا وہ احمد وہ محمد وہ فلاں آدمی اس کے لیے صرف پہچان کے لیے اگر اس کے ذکر کے بغیر اس کی پہچان ہو جائے تو اس کا ذکر کرنا بہتر نہیں ہوگا انسان اس سے بچ جائے اگر آپ نے کہہ دیا عبداللہ یا محمد نام لے لیا پہچان گیا تو پھر آپ اس کی صفت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ نہ پہچان پائے بھائی بہت سارے اسلام کے ہیں آپ کی مراد کون ہیں تب ایسی صورت میں آپ ان کی پہچان کے طور پر یہ صفت آپ بیان کر سکتے ہیں لہذا توحید کے طور پر تنقید کے طور پر عیب بیان کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں شریعت اسلامیہ کے اندر تو یہ چھ اسباب اور حالات ہیں جن حالات کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر کسی آدمی جی بت کرنا جائز قرار دیا گیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے یا اس کی پہچان کے لیے یا اس کی بدعت اور خرافات سے لوگوں کو تمبی کرنے کے لیے یا اس آدمی کے ظلم اور جاتی سے لوگوں کو بچانے کے لیے یا کسی کا حق دینے کے لیے ان تمام چھ صورتوں کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر غیبت کو جائز قرار دیا گیا ہے باقی کوئی ایسی حالت نہیں ہے جن حالت کے اندر غیبت کرنا کسی کی جائز ہو اس لیے میرے بھائی غیبت کرنا سنگین جرم ہے خطرناک جرم ہے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے یہ اور یہ اس سے پہلے خطبے میں اس کی ساری سنگینی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی جس کے احاطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظ فرمائے اللہ اللہ ہماری زبانوں کے بات فرمائے کیونکہ زبان میرے بھائیوں یہ اللہ العالمین کی نعمتوں میں سے عجیب نعمت ہے یہ اللہ العالمین کی ایک امانت بھی ہے لہذا حدیث کے دراتا ہے من کا نہیں الب نبی علیہ آخر خلیق الخیر اور یسمت جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہ بھلائی کی بات کہ ورنہ خاموش رہے اگر بھلائی کی بات نہیں کر سکتا تو انسان خاموشی اختیار کر لے لہذا زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے ہمارے بھی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہوں گی ایک تو انسان کی شرمگاہ ہوگی اور ایک انسان کی زبان ہوگی جو اس کا منہ ہے جس منہ کے اندر زبان اللہ نے رکھی ہے وہ زبان انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہوگی لہذا زبان جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہیں دو دھاری تلوار بھی ہے اس کی دونوں طرف دھار لگی ہوئی ہے آپ جدھر بھی الٹیں گے وہ آپ کے لیے خطرہ ہی ہوگی لہذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے انسان کو توڑنا چاہیے کہ ہماری بات صحیح ہے یہ ہماری بات غلط ہے کسی قیمت تو نہیں ہو رہی ہے کوئی غلط بات تمہاری ہماری زبان سے نہیں نکل رہی ہے کوئی منکر اور شرک اور کوئی کفر کی بات تو نہیں نکل رہی ہے اس لیے انسان کو اپنی زبان کے بات کرنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی بات کرنے کی توفیق دے اللہ رب ہم سب کو دین پر اور نبی کی سنت اور شریعت پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ ونافان بلاۃ و ذکر حکیم ان نََََََََََ ملکم جواب الرحیم